السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى الله والى رضوانه وصلاه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى الى سنته الى يوم الدين وبعد گزشتہ درس میں صلب صالحین کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی اور یہ بات آئی تھی کہ ایمان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے صلب صالحین کے ہاں ایمان کی تعریف میں چار چیزیں شامل اور داخل ہیں پہلی چیز دل سے تصدیق کرنا دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا اور تیسری چیز عمل کرنا اعضا اور جوارح جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہاتھ پاؤں کان زبان ان تمام چیزوں کے ذریعے عمل کرنا اور چوتھی چیز ہے کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور معاشیتوں سے نافرمانیوں سے کم ہوتا ہے گھٹتا ہے یہ چار چیزیں ایمان میں داخل ہیں شروع کی تین چیزوں کا تذکرہ گشتہ درس میں آپ کے سامنے ہوا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان میں عمل داخل ہے قرآن اور حدیث میں اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں اور اس پر علماء کا اجماع بھی ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے شور بقرا کے اندر بیان فرمایا ہے عما کان اللہ علیہ ایمان یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور بیت المقدس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سترہ مہینے تک مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے اتنے مہینوں تک اس طرف رک کر کے نماز پڑھی اس دوران بہت سارے صحابہ کی وفات ہو گئی پھر کعبہ پھر قبلہ ہمارا چینج ہو گیا خانہ کعبہ ہو گیا تو صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی کیا ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھا تھا تو اس موقع پر اللہ رب حرب اس شاید کو نازر فرمایا وما کان اللہ الیدیا ایمان کم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہاں اشکال تھا نماز سے متعلق نماز عمل اور عبادت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے اللہ نے کیا فرمایا جواب میں اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے برباد کرنے والا نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک عمل ہے وہ ایمان میں شامل اور داخل ہے عمل کو اللہ رب الامی نے ایمان سے تعبیر کیا اس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور وہ حدیث بہت مشہور ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ ہمارے بن فرمائے کی ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں قول لا الہ الا اللہ سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے وہ ہے امادۃ الاضا عن طریق اور سب سے کمتر جو شاخ ہے وہ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا وہ الحیا و ابت علی ایمان اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اب دیکھیے یہاں چاروں چیزیں آ گئی ہیں ہم نے کہا تھا تاریخ میں کہ زبان سے اقرار کرنا زبان سے کلمے لا الہ اللہ پڑھنا ایمان لانے کے لیے اب یہاں قول لا الہ اللہ زبان سے قول آ گیا زبان سے اقرار اس کے اندر آ گیا کہ ہمارے ہیں کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الا اللہ کا کہنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے ہاں اگر کوئی پیدائشی مسلمان ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے وہ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کو زبان سے اقرار کرنا پڑے گا تو یہ زبان کا اقرار ہو گیا پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ ادنا ہا اور جو سب سے کمتر اور نچلی شاخ ہے وہ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ عمل ہو گیا آپ کا اپنے ہاتھ سے انسان ہٹاتا تکلیف چیزوں کو راستے میں گندگی ہے شیشہ ہے کانٹے ہیں یا اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے انسان اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتا یہ عمل ہو گیا اور کیا فرمایا بول حیا شعبت من ایمان اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیا کا تعلق دل سے ہے حیا کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو دل کا عمل آ گیا اس کے اندر اور ہاتھ پاؤں کا عمل آ گیا اس کے اندر اور زبان سے اقرار آ گیا تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یعنی ایمان کے درجات ہیں ایمان کے درجات ہیں ستر سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں ہو سکتا ہے کسی کے پاس ساری شاخیں پائی جاتی ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے پاس ساری شاخیں نہ ہوں جب ساری شاخیں نہیں ہوں گی تو کم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے پاس ایمان کم ہوگا تو اس حدیث کے اندر چاروں چیزوں کی دلیلیں موجود ہیں اور یہ بات اور تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ درس بیان کی گئی تھی آج جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اس پر بھی قرآن کی آیتیں ہیں دلیلیں ہیں حدیث سے ثبوت ہے اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے صحابہ کا صلب صالحین کا اور انسان کی عقل بھی کہتی ہے قیاس بھی کہتا ہے انسان کی فطرت بھی کہتی ہے انسان کا احساس بھی کہتا ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے قرآن کریم میں سور آراف کی آیت ہے ان نمل ممنون الدینہ ادا ذکر اللہ و جلت ہوں ویدا تلیت علیہم آیات زیادت ہم ایمانہ وہ اللہ اور بہم یہ توکلون کہلے ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں ویدا تلیت علیہم آیات ہو اور جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے زیادت ہم ایمانہ یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں زیادہ کر دیتی ہیں یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے اب آپ دیکھیں اگر کوئی انسان نماز پڑھاتا ہے اور اس کی اچھی تلاوت ہے تو انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں مکے کے اندر مدینے کے اندر مقدس جگہ ہے اجر زیادہ انسان کو ملتا ہے اچھی تلاوت ہو رہی انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے قرآن کی آیتوں کو سنتا ہے ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے تو اللہ کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں سے انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نما کہ وہ زیادت ہم وحداتل تلیہ قلعم آیات و زیادت ہم ایمانہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی آیتیں وہ اللہ بھی میں توکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بڑھوتری کے تعلق سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین بیان کیا انہیں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتن الکتاب اللّینہ استفینا عبادینہ ہی و من ہم مختصد امن ہم سابق بالخیرات عید اللہ کہ ہم نے پھر کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو میں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا کتاب ہم نے ان کے حوالے کی فمن ہم دالب سے اب ان لوگوں میں سے تین کیٹیگری ہے تین قسم کے لوگ ہیں کچھ تو ہیں جو بے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں امین ہم مختصد اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانہ راہ اختیار کرنے والے ہیں مختصر کہتے ہیں درمیانی راہ اختیار کرنے والے کو وہ من ہم صاب قم بالخیرات بزن اللہ اور کچھ ایسے ہیں جو خیر کی طرف سبقت کرنے والے اللہ رب العالمین کے حکم سے اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے تین قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے ایک تو ظالم ظالم ان کو کہا جاتا ہے جو محرمات کے ارتکاب کرتا ہے اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جاتا ہے اللہ نے جو فرض کر دیا ہے واجب کر دیا ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نماز کی پابندی نہیں ہے توحید میں اس کے ہاں خلل ہے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت نہیں ہے بڑوں کا ادب احترام نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ نے سلوک نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہیں ان چیزوں واجب کر دی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دینے والا اور جو چیزیں حرام ہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والا اس کو ظالم کہا جاتا ہے حرام ہے شرک کرنا شرک کرتا ہے وہ جو مشرق ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے لہذا شرک کرنے والا ظالم بھی ہوتا ہے ان نہ شرک کا ظلم العظیم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے قرآن میں اللہ رب العامی نے بہت ساری آیتوں میں مشرقین کو ظالمین سے تعبیر کیا کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے عبادت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر رکھنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم اسی چیز کو کہا جاتا ہے وہ ودوشی فی غیر محلی کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا اسی کو ظلم کہا جاتا ہے عبادت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف اسی کی بات کرنا اب اللہ کی عبادت نہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرنا یہ اللہ العالمین کے ساتھ ظلم ہے اور شرک ہے یہ تو مشرق جو ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے تو ظالم کون ہو گیا حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والا شر کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے سود کھاتا رشوت لیتا چوری بےمانی ڈکیتی جو بھی چیزیں اللہ نے حرام کر دی حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے واجبات کو چھوڑتا حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے مختصد کون ہے مختصد وہ ہے جو واجبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جو سنن اور مستحبات ہیں اس پر وہ عمل نہیں کرتا ہے یا جو چیزیں مکرو ہیں نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو بھی وہ کرتا ہے ان کو نہیں چھوڑتا ہے درمیانی راہ اختیار کرتا ہو واجبات پر عمل کر لیتا ہے نماز کی پابندی ہے لیکن سنتیں غائب ہیں اس کی زندگی سے تحجد نہیں پڑتا ہے یا اس طریقے سے اور جو نمازیں ہیں جو فرض نہیں ان کا اعتقاد اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں فرض پڑھ لیتا ہے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے لیکن اور بھی روزے ہیں نا اسلام کے اندر شوال کے روزے ہیں اور اس طریقے سے محرم کے اندر دو دن کا روزہ رکھا جاتا ہے دلیجا کے شروع کے دس دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں سوموار کا روزہ ہے جمعرات کا روزہ ہے وہ نہیں رکھتا ہے لیکن فرد روزہ رکھ لیا اس نے تو جو واجب وہ کر لیا لیکن جو سنت ہے جو مستحب چیزیں ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے یہ ان کا ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے یا جو حرام چیزیں حرام چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا رشوت نہیں لیتا سود نہیں کھاتا ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جو مقروحات ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے ان چیزوں کو کا ارتکاب کرتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ کرے جیسے حلال مطلب روزی کا معاملہ ہے آدمی کو اگر شک ہو جائے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے تو کیا دین کا تقاضا ہے انسان اس کو چھوڑ دے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کے لیے جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے کہ بھائی ہمارے لیے حلال یا حرام ہے شک آ گیا انسان کو چاہے کہ اس کو چھوڑ دے وہ وہ چیز حرام بھی ہو سکتی ہے تو جو مقروحات ہیں مشتبہات ہیں ان چیزوں کو انسان کیا کرے چھوڑ دے ایسے آپ دیکھیے نماز کی بات لے لیجئے نماز کے اندر بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں مکرو ہوتی ہے کرنا جیسے انسان نماز کے اندر چشمہ سیدھا کرتا ہے ٹوپی سیدھا کرتا ہے قطرے سیدھا کرتے مکرو کرنا انسان کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو جو مقروحات ہیں جن سے بچنا انسان کے لیے بہتر ہے ان چیزوں کو انسان نہیں بچ پاتا ہے تو یہ مختصر لوگ درمیانی راہ والے اور تیسری شکل یا تیسرا تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں سابق بالخیرات خیر کی طرف ہر خیر اور ہر نیکی اور ہر بھلائی کی طرف بڑھ کر کے حصہ لینے والے فرائض واجبات پر بھی عمل ہے سنن اور مستحبات پر بھی عمل ہے حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو مکروح چیزیں ہیں مشتبہ والی چیزیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو سابق بالخیرات کہا گیا اب یہاں دیکھیے اللہ رب العامین نے تین قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے ایک وہ جو ظالم ہیں جو واجبات چھوڑتے ہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں ایک وہ جو مقتصد ہیں درمیانی راہ اختیار کرنے والے دونوں کے بیچ میں واجبات پر عمل ہے اور محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن سنتوں پر عمل نہیں ان کے ہاں یا اس طریقے سے مقروحات سے نہیں بچ پاتے ہیں درمیانی لوگ ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہر خیر ہر بھلائی کی طرف حصہ لینے والے اب یہ تین کیٹیگری کے لوگ ہیں اب ظاہر بات جب تین کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ان تینوں کا ایمان بھی برابر نہیں ہے اگر سب کا ایمان برابر ہو جائے تو سب کا عمل بھی برابر رہے گا جب عمل ایمان میں داخل ہو گیا تو جب اعمال میں فرق ہے سب کے اعمال برابر نہیں ہیں تو جب اعمال برابر نہیں ہے تو ایمان بھی برابر نہیں ہوگا ایمان بھی فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا جب عمل ایمان میں داخل ہے یہ بات معلوم ہو گئی ہمیں صلب صالحین کے قول سے کتاب و سنت سے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں جب عمل ایمان میں داخل ہے تو سب کے اعمال جب برابر نہیں ہیں کوئی پانچوں نمازوں کا پابند ہے کوئی دو تین نماز پڑھتا ہے کوئی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے عمل میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے کوئی صرف فرائض پڑھتا سنتوں کو نہیں پڑھتا ہے کوئی سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے تاجد بھی پڑھتا ہے الحمد اور اس طریقے سے چاش کی نماز بھی پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد مسجد سے جاتا ہے دو رکعت نماز پڑھ کر کے تو یہ عجر والا عمل ہے لیکن اس کی زندگی میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے اس کے لیے سنت اور مستحب ہے بہتر ہے کرنا لیکن واجب نہیں ہے لیکن ایک انسان اس کو کرتا ہے تو جب اعمال میں فرق ہے سب کے اور اعمال ایمان میں داخل ہے تو ایمان کے اندر بھی فرق ہوگا اسی لیے یہاں تین قسم اللہ رب العالمین لوگوں کی بیان کی ہے تو اس سے معلوم ہے ان آیتوں سے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العامین نے اور بھی آیتوں کے اندر بیان فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ سکین قلوب لے اجداد ایمان ایمان اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا لے اجداد داد ایمان ایمان تاکہ ان کے ایمان جو اصل ایمان ہے اس ایمان کے ساتھ ان کے ایمان اور بڑھ جائیں اور زیادہ ہو جائیں اللہ رب العامی نے سل حدیبیہ کے موقع پر صورت الفتح کے اندر عشاید کو نازل کیا اور یہاں مومن سمراج صحاب کرام کہ اللہ ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا تاکہ ان کے ایمان بڑھ جائیں تو ایمان انسان کا بڑھتا رہتا ہے اور جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے پہلے کم تھا اب بڑھ گیا تو پہلا کم تھا اب زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور اس طریقے سے گھٹتا بھی رہتا ہے ایسے ہی اللہ رب الامن سور توبہ کے اندر وہ ان ذرا ان فمن یقول کم زادت حاض ایمانہ کہ جب اللہ رب الامن کوئی صورت نازل کرتا ہے تو ان میں سے یعنی مشرقی منافقین میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ائی کم تو حاضی ایمانہ اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ نے صورت نازل کی اس صورت سے کیا کسی کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا کچھ بڑھا اس صورت کی کیا ضرورت تھی جو اللہ نے نازل کی ہے یہ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ نے فرمایا فم الزین منو رہے ایمان والے فضادت ہم ایمانہ یہ صورتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اللہ پر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے ان آیتوں سے اور دیگر بھی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو سرات کے ساتھ بیان کیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جن حدیثوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے انہی میں سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مان نے فرمایا کہ من رامن کو من کرن فلغیر فع فب بلسان ہی فعل اللہ میں بقل بھی وزال کا اضاف المان ہمارے فرمائے جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے غلط کام دیکھے تو اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اقتدار ہے جن کو اللہ ابام نے پاور دی ہے ان کے لیے ہے یہ جن کے پاس پاور نہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا کہ آپ جائیں کوئی منکر آپ نے دیکھ لیا کوئی غلط چیز آپ نے دیکھ لی اور آپ جا کر اس کو توڑ دیں آپ نے شراب کا گڑھا دیکھ لیا جا کر کے شراب کو آپ نے دکان توڑ دیا آپ نے یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہر غلامی نے پاور دیا ہے جو اقتدار والے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور اور ڈنڈا ہوتا ان کے لیے حکم ہے یہ تو جس کو اللہ نے اس کی طاقت دی ہو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے فہم فہم لمحے سطح لسان ہی اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو انسان زبان سے روکے آپ کو اللہ نے علم دیا ہے آپ ان کو سمجھائیے کہ شراب پینا حرام ہے فلاں چیز کرنا حرام ہے آپ اس کو زبان سمجھائیے آپ کو اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے اور ان چیزوں کو نہیں توڑنا آپ کو آپ کو زبان سمجھانا ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ جا کر ان کو سمجھائیے علم کی بنیاد پر اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو انسان اس کو دل کے اندر برا جانے کو لمحے سطح بے قلبی ہی اس کو دل میں برا جانے وزار کا ادف المان اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے یہ سب سے کم تر درجہ ایمان کا کہ انسان کم سے کم دل میں اس کو برا جانے نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہ زبان سے ان کو نصیحت کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت اور استطاعت ہے تو ہم کو کیا کرنا کم سے کم اس چیز کو دل میں برا جاننا ہے دل میں اب یہ نہیں کہ ہم دل میں برا جانے آ کر کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرے برائیوں کو یہ چیز نہیں ہمارے لیے جائز آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے وہاں پر روکنے کی تو آپ اس کو دل میں برا جانیے پیر پیچھے آ کر کے ان کو بیان کرنا یہ غیبت ہو جاتی ہے یہ نصیحت نہیں ہوتی نصیحت سامنے ہوتی ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں پکڑ کر کے اس کو نصیحت کر دیں اگر اس کی طاقت نہیں آپ کے پاس تو پھر آپ دل میں برا جانی خلاص آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھ کی بھی طاقت نہیں ہے زبان کی بھی طاقت نہیں ہے اور دل میں برا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اللہ بہتر جاننے والا ہے لیکن جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں دسترخوان پر محفلوں میں ہوتے ہیں اپنے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہاں لوگوں کی خاص طور سے بادشاہوں کی برائیوں کو اور لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی آپ اس کو دل میں برا جانیے آپ کے اپنی محفل میں اپنی مجلس میں اس کی برائی بیان کر دینے سے اپنی برائی کی اصلاح تو نہیں کر لے گا اس کو بات کیسے پہنچے گی اگر آپ کے پاس کی طاقت نہیں ہے تو خلاص آپ خاموش رہیے اپنی زبان پر آپ تا لگائیے دل میں اس کو برا جانیے لیکن پیٹ پیچھا کر کے اس کو بیان کرنا یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے خاص طور سے یہاں کے بادشاہوں کے بارے میں جب ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے برائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی ہے بھائی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ پیچھے بھی مت کچھ کہیے یہ تو سلب سالین کا طریقہ نہیں ہے نصیحت ہوتی ہے نصیحت اور فضیت میں فرق ہوتا ہے فضیت اعلان سب کے سامنے بیان کرنا یہ فضیت ہے اتنے سارے لوگ ہیں ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر خامی نہ ہر انسان خامی ہے خامیاں ہوتی برائیاں ہوتی ہیں اب اس برائی کو یہاں سب کے سامنے اگر بیان کریں تو کیا یہ دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ہماری برائی کو یہاں ممبر پر بیٹھ کر کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے ہماری برائی آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے کوئی نہیں چاہتا اس بات کو تو بادشاہوں کے بارے میں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ پیٹ بھیجے بادشاہوں کی برائیوں کو ہم بیان کرتے ہیں آدمی اپنے گھر کی برائی کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے غلط بات ہے یہ شریعت اس کی یاد نہیں دیتی ہے خامیاں اچھائیاں بھلائیاں برائیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں آپ کے پاس اگر استاد ہے ہاتھ سے روکنے کی آپ ذمہ دار ہیں آپ جو ہے آپ کی بیوی ہے یا آپ کی اولاد ہے آپ کے ماتحت لوگ ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ ہاتھ سے روک دیجئے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے روکے ان کو سمجھائیے اگر اس کی طاقت نہیں تو انسان دل میں اس کو برا جانے لیکن پیٹ پیچھے اس کو بیان کرنا اور جو ہے محفلوں کے اندر مزے لے لے کر کے اور اکثر باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ثابت ہی نہیں رہتی ہیں سب افواہ رہتی ہے سب جھوٹی باتیں رہتی ہے سب جھوٹی باتیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے سنی سنائی باتیں رہتی ہیں اکثر ان سے پوچھے آپ کو کسی سنا گیا یہ بات مشہور ہے لوگوں کا گمان ہے لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کوئی سورس آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ فلاں جگہ سے ہم کو یہ سورس ملا کوئی معتمد لوگوں کا کہنا ہے بت یہ بات بہت مشہور ہے کیا ہر مشہور چیز اچھی صحیح ہوتی ہے کتنی حدیثیں مشہور ہیں موضوع ہیں ضعیف من گڑت روایتیں ہیں تو ہر مشہور چیز اچھی نہیں ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی ہے تو مشہور ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہو تو یہ جو ہے اگر انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیٹ پیچھے جا کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں یہ غلط طریقہ ہے یہ آپ زبان وہاں نہیں کھول سکتے ہیں تو آپ پیچھے بھی ان کے خلاف زبان نہ کھولیں اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ہماری طاقت نہیں تو اللہ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ ہم سے ہماری اپنے بارے میں پوچھے گا ہماری اولاد کے بارے میں ہماری بیوی کے بارے میں ہمارے جو ماتا ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا انسان کی جتنی صلاحیت ہے اللہ نے انسان کو جتنی جو اسے ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں انسان سوال کیا جائے گا دیگر لوگوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کے درجات ہیں وزال کا المان ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جو پہلی چیز پر عمل کرتا ہے اس کے پاس ایمان زیادہ ہے دل میں صرف برا جانتے ہیں ان سے کم ایمان ہوگا جو زبان سے اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان انسان کا زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القوی و المن القوی خیر من المن الدعیف وفی کل خیر خیر و حب اللہ من المن الدعیف وفی کل خیر اللہ کے قدیث جو قوی مومن ہوتا ہے وہ بہتر ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو کمزور ہے اور ہر ایک کے اندر خیر ہے یہاں ضعیف سے مراد امام کی کمزوری بھی مراد ہے اور ساتھ ہی ساتھ جسم کی کمزوری بھی مراد ہے ایک انسان مومن ہے طاقتور ہے اللہ نے اس کو طاقت دی شجاعت دی ہے بہادری دی ہے وہ اپنی شجاعت اور بہادری طاقت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ نے اس کو صلاحی طاقت دی ہے وہ اللہ کیا محبوب ہے اس انسان سے جو کمزور ہے تو یہ کمزوری دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ ایمان کی بھی کمزوری اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی کمزوری دونوں کمزوریاں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں تو ایمان کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان جو قوی والا ہے اس کا ایمان زیادہ ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور انسان کا ایمان کم ہوتا رہتا ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے اور جن علماء نے نقل کیا ہے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے ان میں امام شافعی ہیں امام حمد حنبل ہیں امام ابو بید الحروی ہیں ابن و عبد البر ہیں ابو الحسن عشری ہیں ابن و تیمیہ ابن قیم ابن کثیر یہ بڑے بڑے علماء اور اما ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لقد اکثر لکیت اخترمین الفیر العلماء ابصار ایک ہزار سے زیادہ علماء سے میری ملاقات ہوئی مختلف شہروں میں فما فمار اختلو فی ان اقول و عمل یزید و یونخس ہم نے کسی بھی عالم کو نہیں پایا جس کا اس بات میں اختلاف رہا ہو کہ ایمان گھٹتا قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا کم بھی ہوتا ہے ایک ہزار سے زیادہ علماء سے ہماری ملاقات ہوئی مختلف ملکوں اور شہروں میں سب کا اس بات پر ایمان تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اللہ کے اعتعاد سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے گناہوں کو کرنے سے بدعت و خرافات اور برائیاں کرنے سے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ بن سید القطان امام بخاری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کل من ادرک ملا اما کانو قلون ان المان قول و عمل یزید و ینقص ہماری جس جس امام سے بھی ملاقات ہوئی جس امام کا بھی میں نے پایا تو یہی میں نے پایا کہ وہ کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا کم بھی ہوتا ہے ایسے عبد الرزاق ثنعنی مصنف عبد الرزاق بہت مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے صحابہ اور تابعین کے آثار کو نقل کیا ہے عبد الرزاق ثنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لقد لقی تو اکثر اسنین و ستین شیخن باسٹھ سے زیادہ شیخ علماء سے میری ملاقات ہوئی اور پھر سب کا انہوں نے نام لیا کل قلون سب یہ کہتے تھے ان قول و عمل یزید و ینقص ایمان قول و عمل کا نام ہے اور یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے ایسے وہ عبید القاسم بن سلام انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک سو تیس علماء سے میری ملاقات ہوئی میں نے سب کو کہتے ہوئے پایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا اور کم بھی ہوتا ہے تو اس پر اجماع ہے سمجھ لیجئے علماء کا صلب صالحین کا اس بات پر کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور انسان کا ایمان کم بھی ہوتا ہے اور اس بات کا ہر انسان احساس بھی کرتا ہے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا اس میں ہمارا اور آپ کا ایمان اور مہینوں کے برابر رہتا ہے انسان عمرہ کرنے جاتا ہے حج کرنے جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مکے کے اندر تراوی پڑتا ہے مدینے میں تراوی پڑتا ہے اس کا ایمان اس وقت اور دیگر مہینوں اور دنوں میں کیا اسی طریقے سے ایمان انسان کا رہتا ہے یا انسان قبرستان کی زیاد کرنے جاتا ہے کسی مردے کو دفن کرتا ہے مٹی دیتا ہے اور اس کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہاں پر اس وقت کا جو ایمان انسان کا رہتا ہے اور باقی اوقات میں جو انسان کا ایمان رہتا ہے کہ انسان کا ایمان برابر رہتا ہے یا کم بیشی ہوتی رہتی ہے ظاہر بات ہے وہاں جانے سے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اسی لیے قبرستان کی زیارت انسان کے لیے مصنون ہوتی ہے کوئی بیمار ہے اپاہج ہے انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اس وقت بھی انسان کا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے بیمار ہے انسان آپ ان کی یاد کرنے کے لیے آتے ہیں بسترے مرگ پر ہے یا لاش پڑی ہوئی ہے اس انسان کی موت ہو گئی لاش رکھی ہوئی ہے انسان وہاں جاتا ہے اس وقت کا جو منظر رہتا ہے کیا اس وقت اور عام حالات میں دونوں منظر اور دونوں کے ایمان کا برابری رہتی ہے یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ برابری نہیں رہتی ہے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو اور جب اللہ کے سر کے پاس آتے تھے تو ہمارے حالت بدل جاتے تھے اللہ کے سر کے پاس رہنے سے تمہارے بن فراہ کی اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایک جیسی رہے تو فرشتے تم سے سلام کریں فرشتے تم سے سلام کریں تو انسان کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے انسان کا ایمان کم اور زیادہ رہتا ہے اور ایمان کی مثال پانی کی طریقے سے ہے ایک قطرے کو بھی پانی کہا گیا ہے اور پورے سمندر کو بھی پانی کہا جاتا ہے ایمان کی مثال سلب صالح نے دی ہے پانی سے ایک قطرے کو بھی پانی کہا جاتا ہے اور پورے سمندر کو بھی پانی کہا جاتا ہے اصل میں پانی ایک ہی ہے لیکن کمیت میں بہت فرق ہوتا ہے ایک قطرہ وہ بھی پانی ہے اور پورا سمندر بھی پانی ہے پانی دونوں ہے ایک انسان لاہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک انسان دوسرا ایمان بھی رکھتا ہے لیکن دونوں کے ایمان میں جیسے پانی میں فرق ہے کمیت کے لحاظ سے سمندر کا پانی اتنا زیادہ اور ایک قطرہ پانی ہے دونوں پانی اس طریقے سے ایمان جو انسان کے پاس اصل ایمان ہے وہ اس کے اندر یہ فرق ہوتا ہے تو ایمان انسان کا جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور اس کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں ہیں اور علماء کے اقوال بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ولا عشرق و حصر و مومن ولا یشرب الحمر ہینا یشرب و مومن یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ ایمان اس کے پاس نہیں رہ جاتا ہے یعنی کمال ایمان کی نفی کی گئی ایمان تو ہے اس کے پاس جو اصل ایمان ہے لیکن کمال جو ایمان کا جو درجات ہیں وہ کمال ایمان اس کے پاس نہیں رہتا کمال ایمان کی نفی کی گئی اور جب چور چوری کرتا ہے تو اسی صورت میں اس وقت جو ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے یعنی اصل ایمان تو باقی رہتا ہے لیکن ایمان کے اندر چونکہ درجات ہیں اس کے مراتب ہیں لہذا اصل ایمان تو باقی رہتا ہے لیکن باقی جو ایمان ہے اس طریقے سے انسان سے نکل جاتا ہے کیونکہ انسان کامل ایمان رہے گا تو چوری نہیں کرے گا کامل ایمان رہے گا انسان شراب نہیں پیے گا کامل انسان ایمان اگر رہے گا تو انسان جو ہے زنا نہیں کرے گا ایمان کی کمی کی بنیاد ہی پر انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے گناہ کرنے سے انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ چوری کرتے وقت زنا کرتے وقت شراب پیتے وقت انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے تو ایمان کے کم ہونے کی واضح دلیل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی ہے گناہوں سے انسان کا ایمان کم ہو گیا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے سر کے اوپر ایک سائے کے طریقے سے چھتری کی طرح مٹلاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر کے وہ آ جاتا ہے بعض حدیثوں کے اندر یہاں تک بات کہی گئی تو انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے بات کم ہونے کا تو صرف ایسا نہیں زیادہ ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا ایمان جو ہے کم بھی ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے اس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا انہی میں سے جو ہے مرجیاں ہیں مرجیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عمل کو ایمان میں نہیں مانتے جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے اور چار جماعتوں پر مرجیا کا اطلاق ہوتا ہے ایک جامع فرقہ ہے جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ایمان نہ بڑھتا نہ گھٹتا ہے اور ایمان میں عمل داخل نہیں ہے ان کے ہاں ایمان نام ہے صرف زبان سے زبان سے دل سے معرفت کا آپ نے دل میں اللہ کی معرفت کر لی آپ مومن ہو گئے یہ ان کے ہاں ایمان کی تعریف جامعہ کے ہاں جامعہ جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے اللہ کی آیتوں کی صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جامع کہا جاتا ہے اور یہ فتنہ قرآن کے مخلوق ہونے کا امام محمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا تو یہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے ٹھیک حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو مخلوق مانا کف رہی ہے نہ عزم اللہ ظالم اگر کوئی اس کو مخلوق مانتا ہے مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کلام ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ایک فرقہ جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ایمان گھٹتا نہ بڑھتا ہے اور ایمان میں عمل داخل نہیں ہے دوسرا ایک فرقہ ہے کرامیہ کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ زبان یہ دل ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے دل سے اقرار کرنے کا یہ نام ہے ان کے ہاں زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ہاں عمل کرنا ضروری ہے اس لیے ان کے ہاں بھی عمل ایمان میں داخل نہیں ہے تیسرا فرقہ ہیں اشری اور ماترودی جو ہمارے یہاں ہندوستان میں احناف ہیں دیوبند کے لوگ ہیں وہ عقیدے میں اشری اور ماترودی ہوتے ہیں اور یہ بات انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے علامہ خیل احمد شاہان پوری بہت بڑے ان کے عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے المحند المفنت میرے پاس کتاب موجود ہے اس سے پہلے کئی بار میں کتاب دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو اس کتاب کے شروع انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم جو ہے عقیدے میں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں مانتے ہو عقیدے میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر وہ لوگ نہیں ہیں وہ لوگ کس پر ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو فرو میں مانتے ہیں نماز کیسے پڑھنا ہے زکوٰۃ کیسے دیں گے حج کیسے کریں گے نکاح کیسے کریں گے اور جو ہے یہ جو اعمال ہیں مسائل ہیں ان میں مانتے ہیں لیکن عقیدے میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے اسی لیے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس بات کے قائل نہیں تھے نعوذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن یہ کہے کہ عرش کہاں نہیں معلوم زمین میں ہے یا آسمان کے اوپر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ان کا عقیدہ ان کا فتویٰ ان کے شاگردوں نے بیان کیا تو امام منیفا رحمۃ اللہ کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ تعبین ابو و عمر عثمان و علی کا تھا لیکن ان لوگوں نے ان کے عقیدے کو نہیں لیا فرو میں ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں فرو میں نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے طلاق دیں گے تو کتنی بار طلاق دینے سے وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی اور جو ہے روزہ عمرہ کیسے کریں گے حج کیسے کریں یہ جو مسائل ہیں مسائل اور فرو میں وہ لوگ امام حنیفہ کو اپنا امام مانتے عقیدے میں نہیں مانتے کاش یہ لوگ الٹا ہوتا کیونکہ عقیدہ ہی اہم چیز ہے عقیدہ اور ایمان یہی سب سے اہم چیز ہے تو عقیدے میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ کہ امام منیفا رحمۃ اللہ کا عقیدہ خراب تھا نوز نہیں ان کا عقیدہ نہیں خراب تھا ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہے ان کے عقیدے امام منیفا کے عقیدے سے نہیں مانتے اس لیے ان کو خارج کر دیا اور کہا کہ فرو میں ان کو مانتے ہیں اور ایمان اور عقیدے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے تو انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے ساری باتیں یہ علامہ خیر احمد شاہ پوری صاحب نے جو ان کی کتاب ہے اردو میں ترجمہ ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے عقائد علماء اہل سنت دوبند اس کتاب کا نام تو اس میں انہوں نے شروع میں بات بیان کی ہے اور کہا کہ تصوف میں ہمارے ہاں چار سلسلے ہیں نقشبندی سیروردی چشتی اور قادری ان چار سلسلوں کو لوگ مانتے یہ چاروں سلسلے بعد میں پیدا ہوئے امام منیفا رحمۃ اللہ کے زمانے میں نہیں تھے یہ سلسلے بعد میں پیدا ہوئے قادری چشتی سیروردی اور قادری یہ چار سلسلے نقش بندی یہ بعد میں پیدا ہوئے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے اسے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ لوگ جو ہیں وہ بھی جن کو جو ہے یہ عشاعرہ اور ماترودیہ تو یہ ابو الحسن ماترودی اور ابو منصور ماترودی اور ابو الحسن کو لوگ عقیدے میں مانتے ہیں تو ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے اور ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے عشاعرہ اور ماتردیہ کا ہی قول ہے ان کا ہی عقیدہ ہے چوتھے جو فرقہ ہے جن کو مرجیت الحناف کہا جاتا ہے یعنی مذہب احناف کے جو مرجیا ہیں ان کے یہاں بھی امام نہ ایک نہ ایمان گھٹتا نہ ہی ایمان بڑھتا ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اسی لیے علماء نے ان پر نکیر کیا اور علماء نے ان کی بات کو غلط کرا اسے جو سارے اقوال پڑھے گئے ہیں یہ اسی بنیاد پر کیونکہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے یہ ان سے سو ہوا ہم یہ کہیں کہ ان سے سو ہوا اور یہ جو سو ہوا ان سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سو کو آدمی یا ان کی بھول کو غلطی کو انسان قائم رکھے اس کے اوپر عمل کرے اسی لیے اس وقت علماء نے ان پر رد کیا جب ان کا یہ قول مشہور ہوا کہ امام نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے دیکھیے امام بخاری نے امام جو ہے عبد الرزاق سنانی نے اور اس طریقے سے اور جن جن کے نام دیکھے سب نے بتایا کہ بھائی سارے لوگوں کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کیوں انہوں نے ساری باتیں کہی اسی بنیاد پر کیونکہ ان کا قول یہ تھا کہ ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس دلیل نہ پہنچی ہوں یا ان کا جو اشتہاد ہی پہنچا ہو ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تلاش کرتے ہیں لیکن آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کا قول یا کسی کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو قرآن و حدیث کے فتوے پر اور اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے نہ یہ کہ انسان اپنے امام کی بات کو لے لے اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کو پسے پھنس ڈال دے کیونکہ ہر امام نے یہ بات کہی ہے کہ میرا قول اگر حدیث کے خلاف میری بات کو دیوار میں مار دینا اور تم حدیث کو لے لینا قرآن کو لینا میری بات کو چھوڑ دینا تو امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل تھے اور جو بھی ان کے لوگ ہیں ان کو مرجیت الحناف کہا جاتا ہے ان کے یہاں بھی عمل ایمان میں داخل نہیں ہے لیکن عمل مطلوب ہے عمل کرنا ہے لیکن ایمان میں داخل نہیں ہے ان کے یہاں ساتھ ہی ساتھ ان کے یہاں ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے یہ سارے جو مرجیاں ہیں چاہے جامعہ ہوں عشاعرہ ہوں ماتردیہ ہوں یا اس طریقے سے مرجیت الحناف ہوں سب کے یہاں یہ چیز مشترک ہے کہ ان کے یہاں ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے یہ قول باطل ہے قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے ایمان کے بڑھنے اور ایمان کے کم ہونے پر جیسا کہ امام احمد حمبل نے امام شافی نے اور قاسم بن سلام نے ابو بے حروی نے اور امام ابن تیمیہ نے امام القیم نے امام ابن کثیر نے سارے ایمان نے نقل کیا علماء کی اجماع نقل کیا کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ ایمان انسان کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیثوں سے بھی اور انسان کی عقل بھی کہتی قیاس بھی انسان کہتا ہے جب بھائی میں نے بتایا آپ کو اور یہ بات ہمارے یہاں مسلم ہے ثابت شدہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور جب عمل ایمان میں داخل تو سب کا جب عمل برابر نہیں ہے سارے لوگ اعمال میں برابر نہیں ہیں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے تو ایمان بھی سب کے برابر نہیں ہو سکتے کہ سارا سب کا ایمان برابر ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ انسان اگر کوئی چیز دیکھتا اپنی آنکھوں سے اس وقت انسان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سنی سنائی باتوں پر انسان کا ایمان اس قدر مستحکم اور مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا مضبوط انسان کوئی چیز دیکھ کر کے اس پر ایمان لاتا ہے اسی لیف رحم صاحب نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جو آئے تھے کہ رب ارنی کئی فتو ہلم ہوتا نہیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو پھر کیا فرمایا ولا وہ کال ابراہیم رب ارنی کئی فتح کال اولم تم ان کال ابلا ولا کلتمین قلبی کہا کہ اپنے دل کو زیادہ اطمینان میں چاہتا ہوں کیونکہ اگر کوئی چیز انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یا اس پر انسان زیادہ یقین کرتا ہے سنی سنائی بات سے زیادہ انسان کے یقین اس چیز پر ہوتا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک کوئی خبر ہوگی آپ کو سنا دیا گیا آپ نے ایمان لیا ہاں بات صحیح ہے لیکن اگر خود آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو انسان کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر رہتا ہے ساری باتوں پر اس کو یقین رہتا ہے ایک ہی چیز پر اس کو یقین رہتا ہے دونوں کے ایمان و یقین کے اندر فرق ہو جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لئی کل معائنہ خبر معائنے کی طریقے سے نہیں ہوتی ہے معائنہ نہیں یعنی جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھ سے دیکھا اس طریقے سے سنی سنائی خبر نہیں ہوتی دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو اللہ ابراہیم نے علیہ السلام السلام رب ارنی کے بعد کالا کالا بلا کہا ایمان نہیں ہے کہا ہے ضروری ایمان ہے ولا کے لیے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اور زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اب ان کا ایمان اور بعد میں جو لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے سر کو نہیں دیکھا نہ قرآن کو اترتے دیکھا نہ نبی کے ساتھ سفر کیا نبی کے ساتھ ادھر بیٹھے کیا دونوں کے ایمان کے اندر برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا برابر ہو جبیل امین علیہ الساط والسلام السلام اللہ رب العامن کے پیغام کو لانے والے اللہ کی وہی کو لانے والے تمام نبیوں کی طرف ان کا ایمان اور لوگوں کا ایمان انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے کیا سب کا برابر ہو سکتا ہے نہیں سر خبر کل معائنہ خبر معائنے کی طریقے سے نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں تو انسان کے ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے آیات اور حدیثیں ہیں باقاعدہ اس کے تعلق سے میں نے چند آیتیں حدیثیں پیش کی ہیں ورنہ اس کے تعلق سے بہت زیادہ آیتیں حدیثیں ہیں ایمان اللہ کے تاج سے بڑھتا ہے اللہ کی آیات اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے دینی مجلسوں میں آنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس طریقے سے جو دینی جو یعنی مواسم ہیں خیر کے جب وہ خیر کے موسم اور مہینے آتے ہیں ان میں انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اس کے بڑھتا رہتا ہے اللہ کے سر کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے انسان کا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسے انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے لہذا ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ اللہ پڑھا کرو اسے ایمان بڑھتا ہے اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے تو اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے گناہوں کے کرنے سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی نشانیوں میں مخلوقات میں غور و فکر نہ کرنا دینی مجلسوں سے اعراض کرنا قرآن کی تلاوت نہ کرنا حدیثوں کو نہ پڑھنا ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے سے انسان کے ایمان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے انسان کے ایمان کم ہو جاتا ہے